لفسی ترجمہ و اور ما نہیں من ناسا روکا لوگوں کو یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں اس جب جا آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت اللہ مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ابا اللہ کیا بھیجا اللہ نے بشر رسولہ ایک بشر کو رسول بنا کر کل کہہ دیجیے لو کانا اگر ہوتے فل اردی زمین میں ملائے کتن فرشتے یمشو چلتے پھرتے مطمئنینا اطمینان کے ساتھ لنزل البتہ نازل کرتے ہم الم ان پر منس سمائی آسمان سے ملکن ایک فرشتے کو رسولن رسول بنا کر قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ ہی اللہ تعالی شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان ان بے شک وہ کانا ہے بے عبادی ہی اپنے بندوں کی خبیرن خبر رکھنے والا بصیرن دیکھنے والا مئی اور جس کو ہدایت دے اللہ فہوا تو وہی المحتدی ہدایت پانے والا ہے وہ یل اور جس کو بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجدہ تم پاؤ گے لہم ان کے لیے اولیاء مددگار مندو نے اس کے سوا ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامتی قیامت کے دن علا وجوہہم ان کے منہوں پر امین اندھا بک من اور گنگا و سمن اور بہرا میں ٹھکانا ان کا جہنم جہنم ہوگا کلما جب کبھی خبت آہستہ ہونے لگے گی زدنا ہم زیادہ کر دیں گے ہم ان کو سائی را بھڑکنے میں ذالکا یہ جزا ان کی جزا ہے بے بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفرو کفر کیا بے آیاتنا ہماری نشانیوں سے یا ہماری آیات کا وقالو اور انہوں نے کہا ازا کیا جب کنہ ہوں گے ہم ایزامن ہڈیاں و رفاتن اور ریزا ریزا انا کیا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں خلقن پیدائش میں جدید نئی اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی الذی وہ ذات ہے خلق اقسماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بل اردا اور زمین کو قادر قادر ہے اللہ اس بات پر این یک کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان کی مانند وجا اور اس نے بنا رکھا ہے لہم ان کے لیے اجلن ایک وقت لا رہی بفی جس میں کوئی شک نہیں فبا تو انکار کیا الظالمون ظالموں نے اللہ مگر کفورا کفر کا انکار کا قل کہہ دیجئے لو اگر لکھو نا تم مالک ہو خزاں خزانوں کے رحمتی ربی میرے رب کی رحمت کے اذن تب لمسک تم البتہ روک لیتے تم خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے وکان الانسان اور ہے انسان قطورا کنجوس بخیل ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسا موسا علیہ السلام کو تس آیا تن نو نشانیاں بینات تن روشن فص ال تو پوچھ لو بنی اسرائیلا بنی اسرائیل سے اس اہم جب آئی ان کے پاس فقال لہو تو کہا اس کو فرعون فرعون نے انی بے شک میں کا البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو یا موسا اے موسا مسہورا سحر زدہ قالا اس نے کہا لقد علمتا البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما انزلہ نہیں اتارا ہا ان کو اللہ مگر رب السماواتی آسمانوں کی رب نے والاردی اور زمین کے بسائرہ واضح نشانیاں واضح دلائل و انی اور بے شک میں لازنو کا البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو یا فرعون اے فرعون مسبورا ہلاکت زدہ ہلاک ہونے والا فرادہ تو اس نے ارادہ کیا یستفزہم کہ کے اکھاڑ پھینکے ان کو منل اردی زمین سے فرق نہ تو غرق کر دیا ہم نے اس کو و مما اور جو اس کے ساتھ تھے جمی ان سب کے سب وقل نہ اور ہم نے کہا ممبادی اس کے بعد لبنی اسرائیلا بنی اسرائیل کے لیے اس کو نل اردا بس جاؤ زمین میں فزا جا پھر جب آ جائے گا وعد الآخرتی وقت آخرت کا یا دوسرا جئنا لے آئیں گے ہم بکم تم کو لفیفہ جمع کر کے لپیٹ کر وہ بالحق اور حق کے ساتھ انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو وہ بالحق اور حق ہی کے ساتھ نزلا وہ اترا وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اللہ مگر مبشرن خوشخبری دینے والا وہ اور ڈرانے والا و قرآن اور قرآن فراق نہ الگ کر دیا ہم نے اس کو لتا قرا آہ تاکہ تم پڑھو اس کو الناسی لوگوں پر اللہ مکسن آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر وہ نزل نہ ہو اور نازل کیا ہم نے اس کو تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا کل کہہ دیجیے آمنو ایمان لاؤ بہی ساتھ اس کے اولا تؤمنو یا نہ تم ایمان لاؤ ان الذین بے شک وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے علم من قبلی ہی اس سے پہلے ادا ادایتلا جب پڑھی جاتی ہیں الم ان پر بریکٹ میں لکھے ہماری آیات یخرون گر پڑتے ہیں لانی ٹھوڑیوں کے بل سجدن سجدہ کرتے ہوئے وہ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے رب ہمارا ان کا نا بے شک ہے وعد ربنا وعدہ ہمارے رب کا لمفعولا البتہ ہو کر رہنے والا وہ یخر رونا اور وہ گر پڑتے ہیں لانی ٹھوڑیوں کے بل یا بکونا روتے ہیں وہ یزید اور وہ بڑھا دیتا ہے ان کو خوشو آجزی میں خوشو میں قلد اللہ کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو او یا پکارو الرحمن الرحمن کہہ کر بریکٹ میں ایما جس کو بھی یا جس کے ساتھ بھی تد تم پکارو گے فلاح السما الحسن تو اسی کے لیے ہیں نام اچھے ولا تجہر اور نہ تو بلند کر بسلاتے کا اپنی نماز کو ولا تو خافت اور نہ پست کر بہا اس کو وب تغی اور اختیار کرو بئی نزال کا اس کے درمیان سبیلا راستہ وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے الزی وہ ذات لم یتخذ نہیں اس نے بنایا ولدن کوئی بچہ کوئی بیٹا ولم یق اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شریک کی بادشاہت میں ولم اور نہیں یقن ہے لہو اس کے لیے ولی کوئی مددگار من الذل کمزوری سے ذلت سے آجزی سے وکبر ہوں اور بڑائی بیان کر اس کی تکبیرا پوری پوری بڑائی یا بڑائی بیان کرنا چلیے تلاوت سنتے وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أن كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ۖ إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وئل الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ کیا مجبور جَمِيعًا وَقُلْنَا ابر بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا اسپو جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ مسل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا